امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے ابن اظہر کے آزاد کردہ غلام ابو عبید سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا میں نے دعا کی لیکن میرے حق میں قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر 6934